سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الحمد لله تعالى وكل الصلاة والسلام على رسول الله وأنبيائه و اصحاب ہی و آل ہی اجمائین سبحان اللہ اما بعد دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس مجلس میں جس مسئلے پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مسئلے کا عنوان ہے یزید نام رکھنے کی شرعی حیثیت سبحان اللہ سب سے پہلے اس موضوع کا سبب پیش کرتا ہوں کچھ دن پہلا پہلے بلکہ کچھ عرصہ پہلے محمد علی مرزا نام کا شخص ہے کوئی جہلم کا اس کا کلپ سنا تھا جس کے اندر اس نے حضرت سیدنا با جدید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو دنیا کائنات مسلمین کے اندر بالاتفاق عارف باللہ اور کامل ولی ہیں اور عاشق صادق ہیں ان کو برا بھلا کہا گیا اور یزیدی ہونے کی تہمت رکھی گئی محض اس وجہ سے کہ جی تمہارا دیکھو اگر یزیدی نہ ہوتا تمہارا ولی تو با یزید اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا با یزید اس کا نام ہے تو اس کا نام با یزید ہے تو یزید اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے تم رکھو گے اس کا مطلب وہ پکا یزیدی تھا تو اس وجہ سے اس نے یزید نام رکھا اپنے بیٹے کا اس وقت میں نے یہ سن کر اس کا جواب دیا تھا کہ اس جاہل کو اتنا پتا نہیں ہے کہ با جدید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی تو جن کی شادی نہیں ہوئی ان کا بیٹا کہاں سے آ گیا تو میں نے اس میں خوب اس کا رد کیا لیکن پھر اس کے بعد جب ہم نے یزید کے متعلق کے اعتدال اور مذہب انصاف پیش کیا تو کچھ کبھی استبا جاہلوں نے زبان درازی کا سلسلہ شروع کر دیا اور مجھے سراہتاً اشارتن کنایتن دعوت دینے لگ گیا کہ جی باپ کا نام یہ رید رکھ لے بیٹے کا نام یہ رید رکھ لے جو بھی ان کے منہ سے خرافات نکل سکتی تھیں انہوں نے ناچیز کے متعلق منہ سے نکالی تو ناچیز نے ان کو جواب دینے کی بجائے امت مسلمہ کے اندر اس مسئلے کی صحیح وضاحت کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس مسئلے میں بھی جو غلب اور نا انصافی کا شکار ہو چکے ہیں ان کو پھر اعتدال پر لایا جائے اور جو لوگ حق پسند ہیں حق پرست ہیں ان تک یہ حقیقت پہنچائی جائے تاکہ جن صحابہ کرام کے نام یزید جن تابعین کے نام یزید جن تبا تابعین کے نام یزید جن علماء و مشائق کے نام یزید جن حدیث کے راویوں کے نام یزید ان کی طرف یہ لان تان کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے اور سب کو یہ کہنا شروع کر دیں سب یزیدی ہیں دیکھو ان کا جیسے محمد علی مرزا نے باجدید عزید کو اتنے بڑے عارف اللہ ولی کو اپنی جہالت کی بھیٹ تھوڑی سی دیر میں چڑھا کر جدیدی بنا کر ان کے سارے کردار کو ختم کر دیا یہ نہیں دیکھا وہ کتنے عظیم انسان تھے تو اسی طرح سب کے ساتھ ہی نہ ہونا شروع ہو جائے تو ناچیز نے جس طرح کے الحمد للہ بندہ ناچیز کی عادت اور طریقہ ہے کہ جب بھی دیکھا ہے کسی طرف نا انصافی کو تو حق کا انصاف کا جو راستہ ہے اس کو بلا دریغ بلا خوف و خطر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے اسی عادت کے مطابق اسی طریقے کے مطابق اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ العزیز ایسے انداز سے پیش کروں گا کہ جو جو لاجواب انداز ہوگا بکواسات بکواسات اور زبان درازیوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا لیکن الحمد ہمارے علم کا جواب آج تک نہ کسی سے بن سکا ہے نہ بن سکے گا اور اس مسئلے میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ ہم جو ہے وہ مسکت بحث کریں گے جو بالکل ناطقہ بند کرنے والی ہوگی اور کسی کو آگے بولنے کی گنجائش نہیں رہے گی میرے دوستو اس باس کے اندر اس گفتگو کے اندر سب سے پہلے میں ایک تمہید جوڑوں گا اس کے بعد ایک تحقیقی جواب دوں گا اس کے بعد الزامی جواب دوں گا سب سے پہلے تمہید سن لیجئے کہ ہم یزید کو جس وقت سے برا سمجھتے ہیں اس وقت سے برا سمجھتے ہیں اس کی برائی کے حوالے سے ہم کوئی دفاع نہیں کرنا چاہتے نہ کیا ہے کبھی صحابہ کرام اہل بیت کرام کا دامن صاف کرنا مقصود تھا مقصود ہے اس حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں اب بھی اس مسئلے کے اندر بھی ہم صرف اور صرف شری حکم ظاہر کرنا چاہتے ہیں یزید نام رکھنے کا یزید کی دوستی یزید کی محبت یزید کی عظمت کی وجہ سے نام رکھنے کو ہم جائز نہیں سمجھتے جو لوگ یزید کو عظیم بندہ سمجھ کر یزید سے محبت رکھتے ہیں اس کی عظمت دل میں رکھتے ہیں اس کی تعریفوں کے گن گاتے ہیں اس کے اعمال کو بالکل اچھا صحیح سمجھتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے بلکہ ہم ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں سبحان اللہ ہم اس کو بار بار کہہ چکے ہیں ظالم اور فاسق اس سے زائد ہم کچھ نہیں کہتے ظالم اور فاسق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہمارے جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے وہی ہمارا ہے اور جو ظالم اور فاسق شخص ہو اس کے ساتھ محبت اس کی تعظیم اس کا احترام ہمارے اعتقاد اہل سنت کے خلاف ہے پہلے بھی کئی بار پیش کر چکا ہوں اور اب بھی پھر دوبارہ جو ہے پیش کر دیتا ہوں عقیدہ تحاویہ جو اہل سنت و جماعت امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر اور امام حسن بن زیاد لوئی تمام احناف کا اتفاقی عقیدہ ہے العقیدہ تو تحاویہ اس کے اندر یہ موجود ہے و نحب اہل العدل و امانت و دو اہل الجور والخیانت ہم پیار کرتے ہیں انصاف والوں سے ہم محبت کرتے ہیں امانت داروں سے اور نفرت رکھتے ہیں ظلم اور خیانت والوں سے یہ یہ ہمارا عقیدہ ہے یزید کے متعلق بھی ایسا ہے ہر فاسق و فاجر کے متعلق ایسا ہے تو اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو لوگ یزید کے ساتھ عقیدت رکھنے کی وجہ سے یزید کا نام رکھتے ہیں بچوں کا رکھتے ہیں وہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں وہ لوگ قرآن و حدیث کے خلاف چل رہے ہیں قرآن و حدیث میں جو اہل جور اور اہل معاصی لوگ ہیں ان کا احترام ان سے محبت کرنے کی کوئی اجازت نہیں آئی سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ ان لوگوں سے ہم وہ اب اس وقت بھی موجود ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں رحمت اللہ علیہ سنتے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے میں نے شخص بعض شخصوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے پہلے میں سمجھتا تھا شاید کتابوں میں ہے شاید کوئی شخص نہ ہو لیکن نہیں یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں اس کو پتہ نہیں کہ اولیاء سے سمجھتے ہیں یا اولیاء سے بھی اوپر سمجھتے ہیں لیکن ہم نہیں قطن نہیں قطن نہیں قطن نہیں ہم ایسا عقیدہ اس کے متعلق نہیں رکھتے ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں الخلا جو ہمارے عقیدہ تحاویہ کے اندر ہمارے کرام کی طرف سے موجود ہے اب میرے بھائی اس ابتدائی تمید کے بعد تاکہ کسی بے سمجھ کے ذہن میں مغالتا نہ پیدا ہو اور کوئی خبیص و تباہ لائن شخص جس طرح کے آج منڈی لگی ہوئی ہے خصوصاً حجرے کی طرف تو ایسے لوگ جو ہیں خبیص و تبا وہ ابھی خباست دکھا کر لوگوں کو پھر یہ نہ کہنا شروع کیا دیکھا ہے ہے نا تو پہلے تمہید باندھ کر ہم نے یہ معاملہ صاف کر دیا اور ان خبیصوں کی خباست کا دروازہ بند کر دیا سبحان اللہ اللہ اب یہ جو ظلم چل رہا ہے کہ یزید نام کسی بزرگ کا بھی ہے تو تب بھی وہ نوز باللہ من ذالک محض نام کی وجہ سے لان تان کا مستحق بن گیا ہے جیسے مرز محمد علی نے کیا ہے بات نہیں سمجھے گی جی ہم نام ہونا یا نام رکھ لینا نام جو ہے وہ نام کو پسند کر لینا یہ دلیل ہے اس محبت کی احترام کی عزت کی فلان کی ہاں جی تو اور پھر آج اگر کوئی بال اتفاق سے شریعت کے مسئلے کی نظر سے کسی صحابی کی اتباع میں کسی اتابی کی اتباع میں کسی امام کی اتباع میں کسی بزرگ کی اتباع میں وہ جزید نام رکھتا ہے تو اس کو بھی لان تان کا نشانہ بنا دینا ایسے خبیصوں گالیوں کے لیے ہم لوگوں کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے یہ موضوع لگانا چاہتے ہیں کہ تاکہ صحیح شری حیثیت سامنے آ جائے ہاں جی اور دیکھا جائے کہ یزید نام رکھنے والا شخص جو ہے وہ کس نیت سے رکھ رہا ہے کون سے ارادے سے رکھ رہا ہے اگر اگر یزید فاسق ظالم شخص مشہور کی محبت اور احترام میں رکھتا ہے تو ضرور برا ہے اس نے برائی کی برا کیا اور اگر کوئی شریعت کے اندر شریعت مطالعہ کے اندر جو یزید نام کو باقی ناموں کے برابر یا اس نام کو بعض متکلم فی روایت کے اعتبار سے ہاں جی اس کو صرف ایک مستحب سمجھ کر ہاں جی اگر کوئی نام رکھتا ہے تو ایسے شخص کو برا کہنا اس پر لان تان کرنا اس کی قطع اجازت نہیں ہم ایسے ہی شخص کا دفاع کرنا چاہتے ہیں یا ان بزرگوں کا یا آج اگر کوئی رکھتا ہے تو ایسے اس نسبت سے جس نسبت سے میں بتا رہا ہوں پہلے تو آج بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف بولنے کو ناجائز سمجھتے ہیں ہاں اگر یزید کی نسبت سے یزید مشہور کی نسبت سے اگر کوئی نام رکھتا ہے تو اس کو ہم برا سمجھتے ہیں اس کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہے اب میرے دوستوں میں الزام جواب یہ پہلی تمہید ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ دوسری تمہید میں پیش کرتا ہوں یہ بھی تم تمہید سمجھیے کہ یہ تمہید کی وجہ ہے میں ابتدا میں مرزے کو ایک جواب پہلے دے چکا ہوں اب ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں محمد علی مرزا اس جواب کو پھر بھی دہراؤں گا الزامی جواب کی طرف ہوں ابتدان میں محمد علی مرزا کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ تو نے ہمارے بزرگ کو یزیدی بنا دیا محل با یزید نام کی وجہ سے تو نے اے بے شرم تو نے تھوڑا سا غور کیا اپنے نام پر تیرا نام ہے محمد علی مرزا تو مرزا کون تھا یہ جواب اب میرے ذہن میں آیا کاش کو اس وقت آتا اور میں سمجھتا ہوں یہ حضور سیدنا باز رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے کہ محمد علی مرزا کو اس طرح ذلیل کروانا تھا بتاؤ تیرا نام مرزا ہے بتا مرزا کون تھا وہ نبوت مدعی نبوت تھا کہ نہیں نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا کہ نہیں ایسے تو نے اپنے نام کے ساتھ جب مرزا لگایا تو بتا اگر با یزید بستامی صرف با یزید نام رکھنے کی وجہ سے وہ یزیدی بن گئے تو مرزا ہی بن گیا کہ نہیں پھر بھی کہتا ہوں میں افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں اصل میں نہ حق کی قدر ہے نہ علم کی قدر ہے جہالت کی قدر ہے ظلم نہ انصافی کی قدر ہے اس جہان میں بتائیں میرے بھائیو محمد علی مرزا کو اگر مرزا کہہ لیا جائے اس وجہ سے کہ وہ خود کو مرزا کہہ رہا ہے بلکہ مرزا تو چھوٹا ہے غلام احمد مرزا مرزا مرزا مرزا کی وجہ سے مرزا کہتے ہیں تو یہ تو مرزا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے ثانی غلام محمد مرزا ہے یہ <laughs> اب ہم پوچھتے ہیں بتا تیرے دل کے اندر نفرت تھی کہ محبت تھی یہ تیرے لیے مہاد الزامی جواب ہے باقی آگے پڑا ہوا ہے تیرے دل میں مرزے کے حق میں محبت تھی یا نفرت تھی نفرت تھی تو نام کیوں رکھا اور نام رکھنا تیرے نزدیک محبت کی علامت ہے جب محبت کی علامت ہے تو تو نے مرزا نام رکھا یہ علامت بن گئی تیرے ثانی مرزا ہونے کی اب میں تجھے مرزا نہیں کہتا یہ تیری اپنی بات کا جو لازم مفہوم ہے وہ صرف تیری طرف لوٹا رہا سمجھ نہیں آئی بات کی تو شرم آنی چاہیے حدیث شریف میں صحیح آیا ہے کہ وقت آئے گا آنے والے لوگ اپنے بزرگوں کو برا گے جن کے پیشاب اور ٹٹی برابر بھی تو اور تیرے پڑھانے والے نہیں بن سکتے تو ان پر زبان درازی کرنے لگا اور نتیجہ یہ نکلا کہ با جدید کو برا کہنے لگا اور خود مرزا بن گیا تجھے سننے والوں نے کبھی نہیں ایسا کہا کہ وہ تو با یزید کہنے کی وجہ سے یزیدی بن گئے اور تم مرزا کہنے کی وجہ سے مرزا نہیں بنا خیر ہے میرے دوستو ایسے لوگ جب غالی اور جاہل خبیص قسم کے پیدا ہو چکے ہیں الزامی جوابات میں آپ سنیں گے میں کیا کہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر انصاف کے ساتھ گفتگو سبحان اللہ اس کی شرعی حیثیت بتاؤں کہ جزید نام کی شرعی حیثیت کیا ہے اب میرے بھائیو سنو سب سے پہلے ایک ضابطہ بتاتا ہوں شریعت کا ایک قانون بتاتا ہوں نام رکھنے کے متعلق ایک قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ جب کسی نام میں فی رات ہی کوئی خرابی نہ ہو یا اس میں فضیلت ہو کیا خرابی نہ کسی بھی نام میں جب شرعی لحاظ سے کوئی خرابی نہ ہو یا اس میں فضیلت ہو تو بڑے سے بڑے کافر بڑے سے بڑے ظالم بڑے سے بڑے گندے شخص کا وہ نام ہونے کی وجہ سے وہ نام نہ تو ناجائز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی فضیلت کم ہو سکتی ہے اگر خرابی نہیں تو ناجائز نہیں ہوگا اگر فضیلت والا ہے تو اس کی فضیلت ختم نہیں ہوگی اس میں فرق نہیں آئے گا یہ قانون ہے پھر سمجھ لیجئے جب کسی نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ذاتی طور پر گندا نام نہیں مثلا ایک آدمی ٹٹی رکھ لے اپنا نام تو گندا نام ہے بات نہیں سمجھے تو بھائیو جب تک کسی نام میں خرابی نہ ہو یا وہ نام فضیلت والا ہو تو اگر اللہ رسول کے بدترین دشمن کا وہ نام ہو اللہ رسول کے بدترین دشمن کا نام ہو بدترین ظالم کا نام ہو تو اس کے نام ہونے کی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ موافقت ہونے کی وجہ سے نہ ایسا نام رکھنا ناجائز ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی فضیلت میں فرق آ سکتا ہے یہ قانون ہے شریعت کا موٹا سا اس قانون کے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن مجید اور بخاری مسلم کی حدیث بلکہ میرے خیال میں یہ تقریباً حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے اس سے یہ قانون حاصل کیا گیا قرآن مجید کے اندر عبد اللہ بن اوبئی منافق کی اس قدر اللہ رسول کے ساتھ دشمنی بتائی گئی اور اس کی اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ تاریخ کا مسئلہ نہیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ محبوب اگر اس شخص کے لیے آپ ستر بار بھی مغفرت کی دعا مانگیں اللہ اس کو نہیں بخشے گا آپ کو معلوم ہے سیرت اور صحیح روایتوں میں ثابت ہے عبداللہ بن ابئی کا جنازہ رسول اکرم نے کروایا تھا ایسے آپ نے اس کو قمیص بھی پہنائی ایسے قبر میں بھی اتارا اس کے باوجود جنازہ بھی پڑھایا اس کے باوجود اس کی بخشش نہیں ہو سکی اللہ تعالی نے صاف اعلان فرما دیا کہ اس کو نہیں بخشنا ایمان سے بتانا کہ جس کا جس کا قرآن مجید میں ایسا مضموم تذکرہ موجود ہو ایسی مذمت شدید موجود ہو اس کی اللہ رسول کے ساتھ دشمنی اور عداوت کو قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا جائے اس کی اس اس کے کفر پر موت اس کی کفر پر موت کفر پر اس کا مرنا پھر اس کا نہ بخشا جانا پکا یقینی جہنمی ہونا قرآن نے مہر لگا دی لیکن اس کا نام کیا تھا عبداللہ بولیں عبداللہ اور بخاری مسلم حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں آپ علیہ سلا تو تسلیم نے فرمایا افضل الاسما عبد اللہ عبد الرحمان فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا نام عبداللہ ہے سب سے زیادہ افضل نام اور عبد الرحمان ہے اللہ تعالی کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ عبد لگے تو نام افضل ہو جاتا ہے سبحان اللہ لیکن پھر بھی ان سب کے اندر اس اللہ تعالی کے اس میں رات کی طرف عبد کی اضافت اور نسبت عبد اللہ فرمایا یہ سب سے اعلی اور افضل نام ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے آپ خود سمجھدار بندے ہیں یار کہ اتنا بڑے اتنا بڑے دشمن اتنا بڑے کاف اتنا بڑے قطعی یقینی حتمی جہنمی شخص اللہ رسول کے اتنا بڑے دشمن اور گستاخ کا نام عبد اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کا جو نظریہ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ علیہ صلی السلام نے کیوں نہ فرمایا کہ امتیو ہر نام رکھ لینا پر یہ نام نہ رکھنا کیا یہ ہمارے سب سے بڑے گستاخ کا نام ہے یہ اللہ رسول کے سب سے بڑے دشمن کا نام ہے یہ نام نہ رکھنا جو رکھے گا میرا امتی ہی نہیں سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ اور آج کے آشکوں بناوٹی آشک جو ہے وہ حجرے کے ان مردودوں کو بھی شرم نہیں آئی کہ عبداللہ نام اگر تم اسی طرح کی اپنی بناوٹی غیرت جو ہے اس سے خود شریعت بنا لیتے ہو تو پھر ذرا غیرت کرو شرم کرو یہاں بھی ایک شریعت نہیں گھڑ لو عبداللہ نام کو رکھنا کفر قرار دے دو حرام قرار دے دو اور آ جاؤ رسول اللہ کے مقابلے میں بے شرمی جب کرنی ہے تو کر لو ایسے ہے نا ہاں۔ تو بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں افضل نام عبداللہ بتایا معلوم ہوا کسی بڑے سے بڑے کافر گستاخ اور دشمن خدا و رسول کا نام ہونے کی وجہ سے فضیلت والا نام اس کی فضیلت میں کمی نہیں آ سکتی ناجائز ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اس کا حرام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اگر کوئی کتا ایسا ایسا ایسا ایسا حکم لگاتا ہے تو سمجھو تمہارے رسول کا مخالف ہے سمجھو تمہارے نبی کے مقابلے میں آ رہا ہے سمجھو وہ اپنی طرف سے شریعت بنا رہا ہے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے تو میرے بھائی اب یہ قانون ذہن میں محفوظ کرنے کے بعد آپ کے دل میں انشاءاللہ اللہ عزیز بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے بہت سارے توہمات جو آج کل کی دنیا پہ سابق بعض سابقین لوگوں کے متعلق محاذ اس حوالے سے کہ جی ان کا نام جو ہے وہ فلاں کا نام تھا فلاں کا نام تھا تو بس وہ وہ کافر ہو گیا وہ گستاخ ہو گیا وہ پلید ہو گیا وہ فلان ہو گیا تو ایسے شکوک و شبہات آپ کے دل سے صاف ہوا وہ ہو گئے ہو گئے ہیں نا کہ نہیں معلوم ہوا یہ اب قانون کو سامنے رکھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں بعض نام ایسے ہیں اللہ اکبر کہ جو یا تو فی ذاتے ہی کوئی خرابی نہیں رکھتے کوئی ان میں غلط مانا نہیں ہے بولتے نہیں جی، جی، جی، کوئی غلط مانا نہیں ہے یا ان کا مانا بالکل حقیقت کے مطابق ہے اور بعض احادیث میں پھر اس نام ان ناموں کی فضیلت آئی ہے وہ بتاتا ہوں تین نام پہلے زیادہ حدیثوں میں دو ناموں کو حقیقت بتایا گیا بالکل یعنی حقیقت کے مطابق دو نام ایک فرمایا حارث حدیث شریف میں آیا صحیح حدیثوں میں آیا حارث نام فرمایا یہ سچا نام ہے بالکل کیوں حارث کا مانا ہوتا ہے فرمایا فصل کاشت کرنے والا بونے والا کاشت کرنے والا تو فرمایا یہ نام سچا ہے کیونکہ ہر بندہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ ہما وقت کاشت کر رہا ہے یا نیکی کا بیج ڈال رہا ہے یا بدی کا بیج ڈال رہا ہے ہر بندہ کاشت کر رہا ہے فرمایا یہ سچا نام ہے الحارث فرمایا سچا ترین نام حارث بات سمجھنا بولتے نہیں افضل وہ ہے اصدق یہ ہے یہ بھی نقطہ ذرا سمجھنا افضل عبداللہ ہے اصدق یہ ہے کیوں کہ عبداللہ جو ہے ضروری نہیں جس طرح نام رکھا ہوا ہے اسی طرح ہی بندہ عمل کر رہا ہو عبداللہ کا مانا ہے اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اس کا نا فرمان نہ ہو اب عبداللہ نام رکھنے والے کتنے ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں کتنے ہیں جو گستاخ ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں مثلا خود عبداللہ بن ابئی کے دیکھ لو جی۔ نام اس کا عبداللہ تھا لیکن اللہ کا دشمن تھا تھا کہ نہیں معلوم ہوا ہے بعض اوقات نام جس طرح ہوتا ہے اسی طرح بندے کا کام نہیں ہوتا تو سچا نہیں کہہ سکتے اس کے حوالے سے لیکن حضور نے فرمایا فرمایاستہ الاسما سچا ترین نام حارف ہے کیوں کہ اس کا جو معنی ہے وہ ضرور اس ہر جس کا نام ہوگا اس کے اندر پایا جائے گا یا تو بیج نیکی کا ڈال رہا ہے یا بدی کا ڈال رہا ہے نیک ہے نیکی کا ڈال رہا ہے بد ہے بدی کا ڈال رہا ہے نیکی بدی دونوں ملاتا ہے تو دونوں کے بیج ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کاشتکاری ہر کوئی کر رہا ہے تو جتنے نام جتنے شخص بھی حارث نام رکھیں گے تو حارث ان کے حق میں حقیقت اور سچا نام شمار ہوگا اس کو ہم اس کے حوالے سے جھوٹا نہیں کہہ سکتے دوسرا نام فرمایا ہم ہا موٹی کے ساتھ می مشدد کے ساتھ مام کا معنی ہوتا ہے بہت ارادہ کرنے والا تو سچے ترین ناموں میں حضور نے اس کو بھی رکھا فرمایا سچا ترین نام یہ بھی ہے ہم مام کیوں کہ بہت ارادہ کرنے والا تو فرمایا ہر شخص بہت ارادہ کر رہا ہے یا نیکی کا یا بدی کا اللہ یہ بھی حقیقت اور سچا نام ہے اس کے مطابق تیسرا نام بعض روایتوں میں آیا جو حدیث کی کتاب ہے میرے پاس ادھر الجامع یہ پڑھیے الجامع فی الحدیث یہ امام بخاری کے امام بخاری کے بھی مشائق امام احمد بن حنبل کے بھی مشائق جی امام مسلم کے استاد کے استاد ہیں امام مالک کے ساتھی ہیں امام عبداللہ بن واہب بن مسلم کو ابو محمد مصری ایک سو ستانوے ہجری میں ان کی وفات ہے ایک سو ستانوے ستانوے ہجری ان کی وفات ہے ان کی حدیث کی کتاب ہے الجامع اس سے حدیث بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہیں یہ اس سطح کی کتاب ہے میرے بھائیوں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اس کی سند پر کلام ہے لیکن یہ ساکت اور مردود روایت شمار نہیں ہو سکتی کیوں اس میں ایک راوی حسن بن جابر تابعی جو ہیں وہ مقبول ہیں ان کو ابن حبان نے ثقات میں نقل فرم ذکر فرمایا تقریب میں اس پر فرمایا مقبول ہے اس روایت کا راوی دنیا کا کوئی محدث اس کو موضوع من گھڑت ساکت اور متروک قرار نہیں دے سکتا ابن حبان کے نظریے کے مطابق حسن حدیث ہو گئی محدث ابن حبان کے نظریے کے مطابق حسن ہو گئی بعض روایات مقبول راویوں کی البانی جیسے اور دیگر حضرات آج کل کے جو ہیں وہ حسن قرار دیتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں چلو اگر مطابعت ضروری قرار دی جائے مطابعت حسن ہونے کے لیے مطابعت بلکہ میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یعنی تنزل کہہ رہا ہوں ورنہ تو ابو داود کی جو تحقیق کی ہے اس نے البانی نے اور صحیح ابو داود تیار کیا اس کے شروع میں جو پہلی حدیث ہے اس کو وہ حسن کہہ رہا ہے راوی مقبول ہے اور اس کی کوئی مطابت بھی نہیں ہے محدثین کے پاس یہ چلتا ہے جس طرح کے لفظ مقبول بھی بتا رہا ہے کہ وہ مقبول ہے مردود نہیں ہے لفظ مقبول ہی بتا رہا کہ یکسر مردود نہیں ہے وہ اب میرے بھائیو حدیث ضعیف صحیح لفظ ہے علیکم یعنی انتہا درجے کی کہوں ضعیف ہے ورنہ حسن کے درجے میں پہنچ سکتی ہے کیا لفظ ہے آئی لائک من رسما بے یزید فن لہد اللہ و یزید فل خیر و شر و الحارف و الحارف فن لہد اللہ و یا رف الآخرت ہی اور دنیا ہو وہ ہمام مین فن لہد اللہ و یا تم و بآخرت اور دنیا ہو فائن فائن اختا ہاد اسما او یہ روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کے اس روایت میں آیا فرمایا یزید نام قابو کرو یزید نام قابو کرو حارث کو اور حمام کو پھر ہر ایک کے ساتھ وضاحت فرمائی فرمایا یزید جو ہے اس کو کیوں قابو کرو یہ نام کیوں رکھو فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو خیر اور شر میں اضافہ نہ کر رہا ہو یزید جو ہے یہ زیادہ یزیدوں سے مزارے کا سیگا ہے کیا مزارے کا سیگا ہے اور یزید کا معنی ہے زیادہ کر رہا ہے کیونکہ حال جو ہے حال کا معنی مزارے میں حقیقت شمار ہوتا ہے جمہور کے نزدیک یا استقبال کے لیے یا دونوں کے لیے تو مانا بنے گا زیادہ کر رہا ہے زیادہ کرے گا جس طرح آپ عام ججربوں کا ترجمہ آپ صرف میں کرتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں تو یزید کا کیا معنی ہو گیا زیادہ کر رہا ہے تو فرمایا یہ بھی سچا نام ہے کیوں ہر وقت کوئی خیر کوئی نیکی بڑھا رہا ہے کوئی بدی بڑھا رہا ہے کوئی نیکی میں اضافہ کر رہا ہے کوئی برائی میں اضافہ کر رہا ہے اضافہ بارک صورت کر رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں پھر فرمایا حارث کا وہ آپ کو بتا چکا ہوں پھر حمام کا وہ بتا چکا ہوں اور پھر فرمایا اگر یہ نام آپ نہ رکھو تو پھر فرمایا عبدو عبداللہ عبد والے نام رکھو کون سے عبد والے نام رکھو اب یہ حدیث کسی نے پڑھی اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک شخص حقیقت والا نام سمجھ کر یزید رکھتا ہے حارث رکھتا ہے حمام رکھتا ہے تو اگر کوئی آدمی اس کو کوستا اور برا کہتا ہے تو وہ خبیص کم از کم اور نہیں تو اس درجے کی حدیث شبہ تو پیدا کر دیتی ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کا کہ نہیں شبہ تو پیدا کر دے گی نا تو جس بات کا شبہ رسول سے ہو رہا ہے اس کو کون سی اپنی عقل سے اور کون سی اس کی وہ جناب بہادری اور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رسول کا کے مقابلے میں آ جائے جی اس کا تو حق بنتا ہے کم از کم خاموشی تو اختیار کرے کہ کہیں یار اگر بل فرد حدیث واقعی حضور سے ہو تو میں تو حضور کے مقابلے میں آ رہا ہوں بات نہیں سمجھے میرے بھائی اب اس طرح کے آپ دیگر نام بھی دیکھیں گے یہاں پر ایک اور شبہ دور کرتا ہوں یہاں ایک شبہ دور کرتا ہوں وہ یہ آپ نے حنیف اس سے سنا ہوگا اور دیگر آج کل کیونکہ یہ خبیص ہوا چلی ہوئی ہے اور جہالت کے انبار لگے ہوئے ہیں ہر طرف جہالت کی پوٹوہار رقبہ ہے اور بہت وسیع ہے بے شک ہاں جی اس میں کاشتکار کام کر رہے ہیں اپنی جہالتوں کا تو اس نے کہا جی معاویہ نام کمانا تو بھونکتا کتا ہے تو یہ نام بھونکتا کتا جب ہے تو تم نام رکھتے ہو معاویہ میں ایسے کتوں سے کہتا ہوں کتوں ذرا تھوڑا سا کچھ کچھ اپنے ایمان کی بھی فکر رکھ لیا کرو لیکن تمہیں تو ایمان کی فکر کی دعوت دینا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے تم اس درجے پہنچ چکے ہو زد اور ہٹ درمی پر بے شف جیسک بھائی معاویہ نام کے جی معاویہ کا نام بھونکتا کتا ہے ان زریلوں کے لیے میں کہوں گا کہ کتنے بار دن میں کہتے ہو میں غوث پاک کا کتا ہوں بس مجھے یہ جواب سچی بتانا لوگو یہ ملا طبقہ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں ان کتوں سے پوچھو کلب علی نواب کلب علی خان کلب کتے کو کہتے ہیں کلب کتے کو کہتے ہیں کلب میں کلب کہہ رہا ہوں جس طرح لوگ بولتے ہیں اس طرح بول رہا ہوں ورنہ لفظ تو کلب ہے نا کاف ڈنڈے والے کے ساتھ کلب عربی کے میں کیا اس چیز کو کہتے ہیں کتے کو علی کا کتا اپنا نام رکھتے ہیں کہ نہیں کلب اس کلب حسین حسین کا کتا نام رکھتے ہیں یا نہیں بولتے نہیں جی، کلب عباس کلب عباس نام رکھتے ہیں یا نہیں تو اس کتے ملا سے پوچھو کہ اب یہاں پر تمہیں کیوں یاد نہیں آیا کہ حضور برا نام بدل دیتے تھے اللہ تو تم عبداللہ نہیں رکھ سکتے اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہو کبھی غوث کا کبھی علی کا کبھی حسین کا کبھی اصل کا کبھی کسی کا کبھی کسی کا سوال یہ ہے کتا کہہ رہے ہو نا جی۔ تو اگر بھونکتا کتا مانا ہو معاویہ کا تو وہ نام رکھنا حرام ہے تو جب تو کہتا ہے میں کتا ہوں غوث پاک کا یا علی کا تو بھی بھوکتا کتا ہے یا نہیں کتا تو بھوکتا ہی ہوتا ہے ہمیشہ بھائی کتا تو بھوکتا ہے ضرور بھوکتا ہے یا مالک کو بھوکتا ہے یا کسی ظالم کو بھوکتا ہے بھونکتا ہے تو کتا ضرور ہے کتے کا کام ہے بھونکنا بھونکنے والا جو نہ ہو وہ کتا نہیں ہو سکتا ہن ہنانے والا نہ ہو تو گھوڑا نہیں ہو سکتا ہینگنے والا نہ ہو تو گدا نہیں ہو سکتا رینگنے والا نہ ہو تو بھینس اور گائے نہیں ہو سکتے کیوں یہ آپ کو پتا ہے یہ ان کے فصول ہیں ان کی وجہ سے ہی تو امتیاز ہو رہا ہے منطق نہ پڑی ہو تو ہم سے پڑھ لو یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہتے ہیں جی ناطق انسان کی فصل ہے ساحل فرس کی فصل ہے ناحق ہیمار گدا کی فصل ہے تو بھئی یہ تو فصل اس کی حقیقت میں داخل ہے اس کے مفہوم میں داخل ہے جب مفہوم میں داخل ہے تو بتا جب تو نے کہا کتا تو بھونکتا ہوا تو تو بھی ہے تو فخر سے کہتا ہے میں بھونکتا ہوں اب یہ فیصلہ تم خود ہی کرو گے کہ بھونکتے کس کو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تم بزرگوں کو بھونکتے ہو لیکن سنو میں یہاں پر بتاتا چلو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب کیا ہے اسد اللہ اسد اللہ کا کیا معنی ہے اللہ کا اللہ کا شیر ان کو کیوں کہا گیا بولو اگر بھونکتا کتا صحابی کا نام اگر ہو تو وہ ناجائز ہے تو شیر کا کام بھی تو بندوں کو چیرنا پھاڑنا ہے پھر شیر بھی حرام ہے حلال تو نہیں اگر مولی کے نزدیک حلال ہے تو کھا جائے سمجھ نہیں آ رہی شیر ایک ظالم ہے چیرتا ہے پھاڑتا ہے ایسے بول تو دوسرا حرام ہے ایسے جی۔ اچھا اب ان ساری صفات کے ہوتے ہوئے یہ نام لقب بن گیا اسد اللہ کا کیوں کہ اللہ کا شیر ہے اب کافروں کو چیرتا ہے کتے ملا تم سے پوچھتا ہوں میں شرم کرو اسد اللہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک لقب اللہ کا شیر کیا مطلب اللہ کے دشمنوں کو چیرتا پھاڑتا ہے تو خالی انسانوں کو چیرنے والے نہیں اللہ کے دشمن جو انسان ہیں ان کو چیرنے والے ہیں ایسے بولتے نہیں کمین ملا اگر مولا علی رضی اللہ میں تو سمجھتا ہوں یہ مولا علی اور حضرت معاویہ کی طرف سے تیرے جیسے کمینوں کے لیے شاہ علی کی طرف سے مولا علی کی طرف سے حضرت معاویہ پر جو اٹھنے والا اعتراض تھا اس کا جواب ان مولا علی کے نام میں رکھ دیا گیا ہے تیرے جیسے تیرے جیسے انگریزی ملاؤں کے لیے تمہارے جیسے انگریزی ملاؤں کے لیے وہ نام رکھ دیا گیا اسد اللہ کے اندر جواب موجود ہے اللہ کا شیر کہہ رہے ہو بلکہ مولا علی اللہ کا شیر یہ بھی بچھوڑ کر اپنے آپ کو میدان جنگ میں جب رجز پڑھتے تھے رجز اپنی بہادری کے اشعار میدان جنگ میں مرحب کے سامنے یا کسی کے سامنے پڑھتے تھے تو عام مشہور ہے سمتنی امی ہے درا کہ میرا نام میری ماں نے رکھا ہے جھاڑیوں کا شیر کیا نام رکھا ہے جھاڑیوں کا شیر اب اب بتائیں ادھر تو خاص ہے درا آپ کو کہتے ہو حیدر کرار کیا لقب ہے اور حیدر مانا جھاڑیوں کا شیر کیونکہ گھر کا پالتو شیر جو ہے وہ دشمن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا وہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میٹھا میٹھا ہوتا ہے حیدر ایک کرا حیدر جھاڑیوں کا شیر ہے پھر کرار کاف ڈنڈے کے ساتھ بار بار حملہ کرنے والا حملے میں تکرار کرنے والا ایسے تو آپ جھاڑیوں کے شیر بھی ہیں اور جب بھی دشمن قریب سے گزرتا ہے آپ اٹھ کر چیز دیتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہا اب نسل نسل کو بھی غور کرنا چاہیے کہ تمہارے اندر بھی یہ صفت ہے اور اگر تمہارے اندر کوئی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ لڑتے ہو یہ کیا ہے یہ صفت کیا ہے اس کا مبدا کیا ہے اس کا منشا کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اللہ رسول کی غیرت ذات نہیں تھی حیدر کے اندر اللہ رسول کی غیرت کا جذبہ تھا جس جذبے نے ان کو حیدر کرار بنا دیا تو بتاؤ تمہیں اتنا تمیز نہیں جہلو تم کتابیں تو پڑھ لیتے ہو کہ عرب والے جب نام رکھتے تھے نا تو اس کے اندر پتا کس کون سا نام رکھتے تھے ایسا نام رکھتے تھے کہ اس نام کے اندر وہ ضرور اکثر زیادہ تر دشمن کی نسبت کا لحاظ رکھتے تھے یعنی جب بھی نام رکھتے تھے تو کسی خوفناک چیز کا نام رکھتے تھے کسی دہشت والی چیز کا نام رکھتے تھے کہ تاکہ یہ دشمنوں کے لیے فال بری بن جائے ہمارا بیٹا اس کا نام ہی فال بری ہو کہ ہمارے دشمنوں کے لیے مثلا نام رکھا ہے زیب بھیڑیا بڑے راویوں کو نام ملے گا آپ والے لوگوں کا ریب بھیڑیا تو کیوں یہ دشمن کے لیے بھیڑیا ہے اچھا اس طرح کے جتنا نام ہیں ساخر کیا ساخر سواد کے ساتھ عبد الرحمان بن ساخر حضرت ابو کے والد کا نام ہے ایسا نا ساخر ساخر کا مان ہوتا ہے چٹان یعنی ہمارا بیٹا دشمن کے آگے چٹان ہے دشمن اس سے ٹکرائے گا تو پاش پاش ہو جائے گا اب وہاں پر یہ ہمیشہ وتیرا اور سنت اور طریقہ تھا کن کا اہل عرب کا تو اسی کو سامنے رکھ کر مولا علی کا لقب رکھا گیا اسد اللہ اللہ کا شیر بولو بولو بولو اللہ کا شیر اسی کو سامنے رکھ کر رکھا گیا کہ یہ اللہ کا اللہ کے دشمنوں کے لیے کیا ہے شیر ہے تو بے شرم اللہ معاویہ بھی بھونکتا کتا جو نام رکھا گیا اسی وجہ سے کہ یہ دشمنوں کو بھونکنے والا ہے دشمنوں کو کاٹنے والا ہے دشمن نو چوری نہیں کرن دے گا دشمن کو چوری نہیں کرنے دے گا اب بات صرف اتنا ہے پہلے معاویہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو خالی معاویہ تھے ارے مولا علی مولا علی جب آپ اللہ رسول کی خدمت میں میدان جنگ میں اترنے والے بن گئے تو اسد اللہ لقب ہو گیا ایسے اور معاویہ جب تک اسلام میں نہیں آئے تھے اکیلے معاویہ تھے جب اسلام میں آ گئے تو اب وہ معاویہ ہو گیا جو دشمنوں کو چیرنے پھاڑنے والا ہے اور دشمن کو کبھی رسول کے دشمن کو رسول کے دشمن کو قریب سے بھی نہیں گزرنے دیتا اب یہ معاویت اللہ ہے وہ اسد اللہ ہے یہ معاویت اللہ ہے وہ اسد اللہ ہے یہ معاویت محمد الرسول اللہ ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں بے شرمو اگر علم نہیں کتابیں نہیں پڑھی بزرگوں سے سبق نہیں لیا او بے شرمو اگر تمہارے رگڑیوں والے استاد ہے بکھر کے تو ظالمو پھر اہل سنت تو اپنے آپ کو نہ کہو جی اہل سنت کی پرچی تو ساتھ نہ لگاؤ بدنام کرتے ہو ایک علم نہیں رکھتے دوسرا گستاخ بن کر علی سنت کو بدنام کرتے جواب دو مجھے جواب دو مجھے یہ ان لوگوں کا جواب ہو گیا جنہوں نے کہا معاویہ نام رکھا ہے اپنے بیٹے کا کسی نے تو ٹوٹ پڑے سارے معاویہ کا نام تو یہ ہے کمینے اب سمجھ آ گئی تو اگر یہاں یہ کہتے ہو اگر یہاں یہ کہتے ہو کہ میاں حیدر کا مانا دشمنوں کو چیرنے والا ہے تو کتے معاویہ کا مانا بھی دشمنوں کو دشمنوں کو جناب کاٹنے والا ہے دشمنوں کو چیرنے والا ہے ہاں جی مال کی رکھوالی کرتا ہے اور چوروں کو بگانے والا ہے چوری نہیں چوری نہیں ہونے دیتا یہ ہو گیا مال سمجھ آ رہی کہ نہیں اب میرے بھائیو اس کے بعد میں تحقیقی جواب مکمل کرنے کے بعد الزامی جواب کی طرف آتا ہوں جو لوگ اللہ اکبر یہ پھر میں بات کر دیتا ہوں دوہرا دیتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ کے حوالے سے یہ دفاع نہیں ہے یہ رسول اللہ کا دفاع ہے کیوں رسول اللہ کی عادت شریف تھی برے نام بدل دیتے تھے لیکن کتنے صحابہ ہیں بیس بائیس صحابہ کرام ہیں جن کے نام معاویہ ہیں حضور نے نہیں بدلے تو کیوں حضور پر بھاؤ گا برے نام بدلتے تھے یہ برا نہیں لگا اور بغیرت یہ برا نہیں تھا تو نہیں بدلا اگر برا ہوتا تو بدل دیتے سمجھ نہیں آ رہی بات اس کے بعد سنیے میں یزید نام کے مسلمانوں میں بندے گنواؤں گا کہ کتنے لوگ ہیں جو یزید نام کے تھے اور پھر وہ مسلمانوں کے ہاں بزرگ ہیں کوئی صحابی ہے کوئی تابعی ہے کوئی تبا تابعین ہے کوئی حدیث کا راوی ہے ارے عجیب بات یہ ہے میں تو یہ بھی ثابت کروں گا کہ شیوں کے پاس یزید نام کے بندے ہیں وہ اہل بیت کے دوست بھی ہیں اور شیعوں کے امام بھی ہیں یو یہ کیسی عجیب بات ہے یہ الزامی جواب ہے وہ مرزے والا اے مرزا جی آپ مرزا ہیں مرزا جی آپ مرزا ہیں محمد علی مرزا صاحب آپ مرزا ہیں آپ کا نام مرزا ہے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں آپ مرزائی ہی ہیں نہیں لیکن آپ کو مرزائی ہی کہہ سکے آپ کا نام تو مرزا ہے تو مرزائی ہی نہیں کہہ سکتے آپ کا نام مرزا ہے آپ ثانی مرزا ہیں آپ ثانی مرزا ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا تو نام مرزا ہے میری تو قوم مرزا ہے تو میں تو اچھا اگر قوم کا نام کسی کافر اعظم سے ملے تو پھر اس میں فرق نہیں آتا تو اگر کسی مسلمان کا نام کسی بزرگ کا نام با یزید گستاخی بستامی کا نام یزید سے مل جائے تو وہ برا کیوں بن جاتا ہے ہاں؟ جواب دے ٹر ٹر کرتا رہتا ہے بیٹھ کر آج کل آسان ہے بکواس کرنا اور یہ موبائل ہر کسی کے پاس موجود ہے ہر کوئی اپنے گھر میں امام بن کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر تماشے لگاتا رہتا ہے ایمان سے کہتا ہوں علم کیا ہے ان کے پاس تماشے ہی ہوتے ہیں بس ہم تماشے دیکھتے رہتے ہیں ہاں وہ قرآن قرآن اور شخ شخ شخ شخ شخ کر رہا ہے یہ سب شوق بیٹھے ہوئے بات نہیں سمجھے اب میرے بھائیو سب سے پہلے تمہاری بخاری اگر یزید نام رکھنا کفر ہے شرک ہے اہل بیت کی دشمنی ہے عداوت ہے بغض ہے جزیدی ہونے کی علامت ہے فلان ہے فلان ہے جس طرح کے یہ خبیص آج کے فتوے ٹھوک رہے ہیں تو سنو ان پر کیا کیا الزامات آتے ہیں سب سے پہلے حدیث کے ایک لاکھ کے لگ بھگ راوی نیٹ پر موجود ہیں کتنے ایک لاکھ ان ایک لاکھ راویوں میں دس ہزار دس سو بارہ ایک ہزار بارہ کتنے وہ یزید نام کے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ان میں سے چند صحابہ نکال کر باقی سب کربلا کے بعد کے ہیں کربلا کا قصہ واقع ہونے کے بعد کے ہیں اور پھر کربلا کے قصے نے ان کو غیرت نہیں دلوائی ان دلوں سے میں پوچھتا ہوں ان کے دل میں امام حسین کی غیرت نہیں تھی تو اب بخاری میں جگہ کیسے مل گئی چلو اگر وہ تو جو ظلم کر گئے معاذ اللہ تمہارے نظریے کے مطابق تو بخاری مسلم ابو داؤد ابن ماجہ نسائی ترمزی وغیرہ یہ تمام حدیثیں چلی گئی مستدرک حاکم سب چلی گئی ہاں جی کیوں بلکہ اس, ان کتابوں کے مصنف خود یزیدی ہو گئے کہ انہوں نے یزید نام کے بندوں کی روایتیں لے لی سمجھ آ گئی اب دوسرا اعتراض ان کے ساتھ یہ راوی ہے اب یہ قرآن پاک ہے نا جی، جی، کیا خود قرآن پاک کی آپ کو پتا ہے چودہ کراتے ہیں کتنا چودہ آندنی جی فلانا کاری سبا دا کاری جی، ہے چودہ ہیں چار شازاں ان میں سے تین مشہورہ سات متواتر ایسے ہے اب قرآن کے کاریوں میں ایک شخص ہیں جن کا نام امام ہے جن کا نام یزیدی مشہور ہے کیا ہے بلکہ یزیدی اور دوسرے یزید اب میں ان کا حوالہ آپ کو بتاتا ہوں یہ لیجئے جی قرآن کے قاری یزید نام کے پہلے کتنے ہیں ایک ہے جی ابو جعفر قاری یزید بن قعقاع المدنی الامام احد العشرہ دس امام دس قراتوں میں سے ایک قرعت ان کی ہے یہ امام معرفت القرا والاعصار امام شمس الدین زابی کی ٹھیک ہے اس کے اندر اکتیس نمبر کے قاری جو ہے نا ان کو بیان کیا گیا نام کیا ہے یزید بن قعقاع بولو اچھا یہ یزید بن قعقاع جو ہے نا رضی اللہ تعالی ہو یہ قرآن کے کراط کے ایک راوی ہیں نام کیا ہے اب نام رکھنے سے کربلا کے بعد نام رکھنے سے ان خبیصوں کے نزدیک یزیدی بن گیا پلید ہو گیا کافر ہو گیا دشمن اہل بیت ہو گیا تو ایمان سے بتانا دس کراطوں میں سے ایک کراط تو مسلمان کی گئی ہاں ہاں, ہاں،, ہاں،, ہاں۔ واہ چھنکنا ایکسپریس ایسے ہی خبیصوں جہلوں کا کیا ہوتا ہے جی۔ جس کو مرضی باپ آئے تو دھکا دے دیں دادا آئے تو دھکا دے دیں استاد آئے تو دھکا دے دیں انہوں نے دھکا دینا ہے جی، جی۔ ان کا کیا ہے لیکن بتاؤ ان کے دھکے کی زد کون کون سے لوگ ہو رہے ہیں امام بخاری گئے چھ حدیث کی کتابیں سب حدیث کی کتابیں وہ سب چلی گئی کیوں سب یزیدی ثابت ہو گئے یہ کتے ممبر پر حدیث نہیں پڑھ سکتے کسی کتاب کی حدیث نہیں پڑھ سکتے پڑھیں گے تو کہو اے کتے یزیدی کا حوالہ دے رہا ہے اس بخاری کے اندر ہم دکھاتے ہیں یزید نام راوی ہیں اور یزید نام کراوی رکھنا یزید نام رکھنا تیرے نظریے کے مطابق یزیدی ہونے کی پہچان ہے یزیدی ہونے کی علامت ہے انتہائی برا دشمن بیت ہونے کی نشانی ہے تو بات ختم ہو گئی بخاری یزیدی ہیں مسلم یزیدی ہیں سارے یزیدی ہیں خبردار حدیث نہیں پڑھ سکتا قرآن پڑھنے لگے او یزید خبردار یزید قاری یزید بن کا کاری دس اب اس کے لفظ بھی تو قرآن کے اندر کوئی نہ کوئی آئے ہوئے ہیں بالکل صحیح بلا یزید ظالمین اللہ خسار اچھا یہ ایک اور شخص دیکھیے گا جی یہ بھی قرآن کے قاری ہیں یزید بن رومان الامام ابو روح المدنی القاری مولا علی زبیر بن عوام حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی آل کے خادم تھے قرآن کے قاری تھے ان سے بھی ایک قرآن پوری کیا نام ہے ان کا یزید بن رومان فیکا تن قلیل الحدیث خرج له الفر قطب سکھتا احد شریخ نا فرح فرق رات اللہ اکبر ان کی کراط اپنی نہیں نافے کی کراط مشہور ہے کہ نہیں جی، جی۔ یہ نافے کے شیخ ہیں نافے نے قرآن کی قرآت انہوں سے پڑھی کیا بنے گا اب تو متواتر بھی چلی گئی کیوں کہ متواتر کراط جو نافے کی ہے میرے خیال میں دنیا میں نافے کی کراط چل رہی ہے یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ نافے کا ہے اللہ اکبر جو تمہارے پاس قرآن چل رہا ہے یہ نافے کا ہے تو اگر نافے کا نہ بھی ہو کسی اور کی قرآت ہو نافے کی کراط متواتر ہے تو متواتر کراط جو ہے یہ کس شخص سے آئی جس کا نام یزید تھا بولو بن رومان یزید بن رومان ان سے آئی تو قرآن متواتر بھی گیا اب بتاؤ لاکھ لانات ہے ایسی اپنے آپ کو جناب محبت میں رکھنے کا نتیجہ کیا ملا قرآن بھی گیا حدیث بھی گئی کیا بچ گیا شنکڑا اور ڈھڈ بچ گیا اور سنیے اور کون سے ہیں جی اسی کتاب یہ آ گئے الزیدی وہ یزیدی جن کا یہ دیکھو یزیدی یہ سامنے دیکھو الزیدی امام ابو محمد یاہیا بن مبارک البصری المخری النحوی المعروف بل یزیدی لیکن یہ یزیدی یزید بن معاویہ کے حوالے سے نہیں ہے یہ یزید بن منصور خلیفہ مہدی کے ماموں تھے یہ حضرت ان کی اولاد کے معدب تھے معلم تھے استاد تھے تو اس وجہ سے یزید بن منصور یعنی خلیفہ منصور عباسی جو تھے نا ان کے بیٹے تھے یزید بولو کیا تھے ان کے بیٹے تھے یزید تو اس کا مطلب ہے منصور عباسی بھی ہو ہوگا کیونکہ بیٹے کا نام یزید رکھا ایک اور مصیبت کھڑی ہوگی ہاں، ہاں، ہاں، پھر اور مصیبت کیا سنو خلیفہ منصور عباسی کے لیے امام ابو یوسف نے کتاب الخراج لکھی آپ نے خود لکھا ہے یہ خلیفہ منصور عباسی کے لیے لکھ رہا ہوں کتاب الخراج وہ پڑھی ہے سامنے امام ابو یوسف نے کس کے لیے لکھی منصور عباسی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا یزید ان کی نسبت سے یہ امام قاری جو ہیں یا بن مبارک بصری یہ یزیدی بن گئے یہ یزیدی بن گئے بیٹا ان کا یزید ہو گیا ان کی نسبت سے آگے ایک شخص یزیدی پیدا ہو گیا وہ یزید ہو گیا تو رکھنے والے منصور عباسی وہ پکے یزیدی ہو گئے اب ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کتاب امام ابو یوسف نے لکھی تو امام ابو یوسف یزیدی بن گیا اب امام ابو یوسف کے شاگرد ماننے والے فقہ اقوال سب چلنے والے سب یزیدی ہو گئے تو ایمان سے کہنا اگر صرف توائن کے منہ پر پھیر دیا جائے تو اچھا نہیں ہے کہ ہم ان بزرگوں کے گستاخ بن جائیں ایمان سے بتانا کیا ہم اپنے بزرگوں سے اہل بیت کی غیرت اور محبت زیادہ رکھ سکتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم برابر بھی رکھ سکتے ہیں میں جی حسین کا بڑا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسے ناک کاٹے مکالے ان کے کیے بتاؤں گا آگے اور کوئی بندہ یہ کہے کہ منصور عباسی جو تھے وہ یزیدی تھے وہ کتے ان کی تو مخالفت جنگ تھی بنو میاں بنو عباس کی تو جنگ ہوئی ہے ان کو تو مار کر انہوں نے حکومت لی ہے تو دوستی کیسے ہوگی لاکھ لانت ہے ایسو پر اب کیا کرو گے بات نہیں سمجھے میرے بھائیو ان کے بعد ایک اور بتاتا ہوں قاری یزیدی قاری یزیدی ہو گیا لکبی یزیدی ہے نسبت یزیدی پڑ گئی یہ قرآد بھی گئی قرآن کی آج سے اور سنیے ابن رفا یزید محمد بن یزید یہ دیکھو دیکھ رہے ہو یہ بھی مکری ہیں کاری ہیں یہ پانچویں صدی میں ہوئے ہیں پانچویں صدی میں بھی اہل بیت کی غیرت رکھنے والے نہیں تھے ان کے بعد طبقات ابن سعد اور آپ کی جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں وہ آپ کو بتا چکا ہوں ایک ہزار بارہ راوی چاند کے طبقات سے ترتیب کے ساتھ سناتا ہوں طبقات ابن سعد یہ دیکھ لیجئے طبقات ابن سعد اب دیکھیں میں گنتا چلا جاؤں گا صرف یزید بن ابی یزید بن ابان رقاشی یزید بن ابراہیم تستری یزید بن اخت النمیر یزید بن اخنس بن حبیب یزید بن اسد بن کرز یزید بن اسود جوراشی یہ وہ شخص ہیں جو اتنے صالح بندے تھے کہ حضرت معاویہ کے دور میں قحط پڑ گیا تو حضرت معاویہ نے ان کو ممبر پر کھڑا کیا نیچے بیٹھ کر کہا تو اللہ کے لیے ہمارے لیے دعا کر انہوں نے دعا کی نیچے سے حضرت معاویہ نے کہا اللہ ہم اس تیرے صالح نیک بندے کی وجہ سے وسیلہ کر کے دعا مانگ رہے ہیں تو ایمان سے کہتا ہوں صحیح سندوں سے ثابت ہے جو بھی کتاب اٹھا کر دیکھے دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ گھروں تک نہیں پہنچ سکے اتنا پانی ہو گیا ہو یزید بن اسود جوراشی جی، جی۔ ان کا نام کیا تابعین میں سے ہیں جی کربلا بھی دیکھ چکے ہیں سب کچھ دیکھ چکے نام یزید ہے نام اچھا خدا کو بھی غیرت نہیں آئی یزید نام کا بندہ دعا مانگ رہا ہے اللہ قبول ہی نہ کرتا یزید نام کا بندہ ہے یزید نام ہاں؟ کا بندہ ہے ہاں۔ معلوم ہے ان مردودوں نے صرف اور صرف ادھر ادھر کی خبیص ہوا لے کر اپنے آپ کو خبیص بنایا ہوا ہے یہ آجمی اثرات ان کو کہتے ہیں اجمی ایرانی اثرات کون سے جی جناب ورنہ مسلمانوں میں یہ اور یہ شر نہیں تھا جو آپ آپ دیکھ رہے ہیں خیر دوہرا معیار میں دکھاؤں گا آپ کو آگے چل یزید بن اسود عامری یزید بن اسید بن سائدہ یزید بن اسم یزید بن اوس یزید بن برا بن عازب صحابی ہیں برا بن عازب مشہور ہیں ان کے بیٹے یزید ہیں یزید بن بے یزید بن ابی بکرا ابو بکرا صحابی ہیں ان کے بیٹے ہیں یزید بن ثابت بن قیس یزید بن ثابت بن ضحاق یزید بن ثابت بن بضیعہ یزید بن ثعلبة بن خزمہ یزید بن جاریہ یزید بن جاریہ بن عامر بن مجمع یزید بن حارث بن قیس یزید بن حازم الأزدي یزید بن حاطب بن, ابی بن امیہ یزید بن ابی حبیب یزید بن حزام یزید بن خلیل ناخعی یزید بن حمید یزید بن خصطيفة کندی یزید الرشک الضبعی آه يزيد بن رقيش بن رياب يزيد بن رومان يزيد بن زريع يزيد بن زمعة بن أسود يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي سعيد النحوي يزيد بن سفيان يزيد بن السكن صحابي يزيد بن سمي يزيد بن أبي سمية یزید بن شجرہ روحاوی یزید بن شریک التیمی یزید بن سویب الفقیر ہے جی یزید بن ضمرہ یزید بن طلحہ بن یزید یزید بن عامر بن حدیدہ یزید بن عبد ربیہ الجرجسی یزید بن عبد الرحمن ابو خالد دالانی یزید بن عبد الرحمن بن عزینہ یزید بن عبد الرحمن یزید بن عبد الله بن اسامہ یزید بن عبد الله بن قسیط یزید بن عبد الله یزید بن عبد المدان يزيد بن عبد الملك بن مغيرة يزيد بن عباد سعدي يزيد بن أبي عباد يزيد بن عطارد يزيد بن عطاء البزاز يزيد بن عميرة الزبيدي يزيد بن عياذ الليثي يزيد بن قعقاوي يزيد بن قعقاء بن الشبرمة يزيد بن قيس بن خارجة يزيد بن قيس الخارفي يزيد بن قيس بن خطفان خطيم يزيد بن آه، كبس يزيد بن مالك المزجحي يزيد بن أبي آه. مالك الحمداني يزيد بن محجل أبو يزيد المدني يزيد بن مذكور الحمداني يزيد بن مزين آه، بن قيس يزيد بن معاوية العامري يزيد بن منذر بن صرح يزيد بن مهران يزيد بن نعامة الضبي ہاں جی یزید بن نعمان بن بشر یزید بن نعمان بن عامر یزید بن نویرہ یزید بن ہارون یزید بن محرموز الفارس یزید بن یزید یزید بن بن جابر ابل کو کافر کہو گے دشمن اہل بیت کہو گے کربلا کے بعد ان کو غیرت نہیں آئی ان میں چند ہیں جو کربلا سے پہلے کے ہیں باقی تو سب کربلا کے بعد کے ہیں کتابی ہیں کتابہ تابعین میں ہیں اور سنیے اب شیوں کی باری آتی ہے سب سے زیادہ ایمان سے بتانا حضرت معاویہ اور یزید کے دشمن کون بنتے ہیں سب سے زیادہ بڑے شیعہ بنتے ہیں اب شیوں کی کتابوں کا حال دیکھیں کیا بات ہے عجیب ہی تماشے لگے ہوئے پہلے تو معاویہ نام کے بندے دکھاتا ہوں ان کے جو راوی ہیں اور عجیب بات ہے ان کی نظر میں امام ہیں او ہو ہو معاویہ نام کے بندے ہیں اور ان کی نظر میں امام امام یہ یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجیے تنقیح المقال فی علم الرجال شیعہ مذہب کا بہت بڑا محقق عالم عبداللہ مامکانی کون یہ و رجال کا فن ہے انہوں نے اپنی حدیث کے راوی لکھے ہیں جن سے یہ روایتیں لیتے ہیں تین جلدوں میں کتاب ہے تیسری جلد کے اندر معاویہ نام کے راوی گنے ہیں یہ ذرا غور کرنا یہ ان کی کتاب اس کا بھی سمجھو خلاصہ ہے اور اوروں کا بھی ملا کر معجم و رجال الحدیث یہ دیکھو یہ سید ابو القاسم سید بھی ہے ابو القاسم بھی ہے موسوی بھی ہے امام موسا قاسم کی طرف نسبت رکھتا ہے خوئی اب القاسم خوئی ان کا مشہور ہے یہ دیکھیں پہلے اس میں دکھاتا ہوں معاویہ نام کے بندے اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں معاویہ کی روایتوں سے جی جی وہ کون سے ہیں جی، دیکھ لیجئے پہلا شخص معاویہ لکھا ہوا ہے دیکھو میں جی۔ فقط معاویہ بلا نسبت لکھا ہوا ہے پھر آگے حوالے ہیں کہ کون کون سی کتابوں میں اس کی روایتیں ہیں یہ کس سے روایت کرنے والا شخص ہے شیعہ مذہب کا امام ابو جعفر امام باقر سے امام باقر کا نام کا بندہ ہے امام باقر کے ساتھی ہے ان سے روایت کرنے والا ہے شیعہ مذہب کا امام ہے کتابیں بھری پڑی ہیں اس کی روایتوں سے نام اس کا کیا ہے معاویہ ہے اب تو شیعہ نہیں کہہ سکتا نا معاویہ کا معنی ہے بھونکتا کتا ورنہ تو بھونکتے کتوں سے بری ہوئی ہے کتاب روا ان ابی جعفر روا ان ابی جعفر علیہ السلام کن سے روایت کرنے والا ہے ابو جعفر کن کو کہتے ہیں امام باقر کو امام جعفر صادق کے والد کون ہے امام باقر امام باقر سے روایت کرنے والا تو معاویہ جن کے نزدیک کافر تھے ان کا ہم نام بھی کفر کافر ہم نام بھی کافر کیا کیا بات بات آج اگر کوئی معاویہ نام رکھے شیعہ مذہب میں تو کافر ہے اس وقت کیوں مومن تھا ہاں۔ ہاں۔ پھر اس کی روایتوں کا کیا بنے گا پھر ان اہل بیت کا کیا بنے گا کہ امام باقر معاویہ نام کے دشمن کو اپنا نام ہاں- ساتھی بنائے ہوئے ہیں تو اگر اہل بیت کے امام اپنے ساتھی بناتے ہیں معاویہ نام کے بندوں کو تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو ہو گیا ان کے ساتھی تو جو ان کا دشمن بنے گا وہ اہل بیت کا دشمن ہو گیا بات تو ختم ہو گئی کیونکہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے مولا علی فرماتے ہیں بندے کے تین دشمن ایک بندے کا اپنا دشمن ایک بندے کے دشمن کا یار ایک بندے کے یار کا دشمن تو جب تین دشمن ہو گئے تو یہ معاویہ نام کے بندے اہل بیت کے ہو گئے دوست تو اب دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے تو اہل بیت کے دوست کا دشمن یعنی معاویہ نام رکھنے کا دشمن وہ کن کا دشمن بن گیا اہل بیت کا ہاں، ہاں۔ غلامی ایسے ہی کرنی چاہیے سبحان اللہ اچھا جی یہ ایک شخص ہو گیا جی کیا نام ہے معاویہ لیجیے جی دوسرے شخص معاویہ بن شرائح یہ ابو عبداللہ سے روایت کرنے والے ہیں ابو عبداللہ شیعوں کے ہاں دو کنیتیں ہیں دو شخصوں کی کنیت ہے امام حسین پاک کی اور امام جعفر صادق کی اب امام جعفر صادق مراد ہوں تو یہ معاویہ بن شریح کن کے ساتھی ہو گئے امام جعفر صادق کے پچھلے ساتھی ہو گئے ان کے باپ کے اور یہ ساتھی ہو گئے بولتے نہیں معاویہ بن عمار یہ کیا ہے یہ تیسرے شخص ہیں یہ ان ابی جعفر اب یہ پھر کتابیں بھری کافی بھری پڑی ان کی روایتوں سے پتہ نہیں کیا تو ہے یہ سارے دیکھو حوالے ہی حوالے ہیں گنے نہیں جاتے اس وجہ سے میں نام نہیں دے رہا گنے نہیں جاتے یہ دیکھ اوئے ہوئے اللہ اکبر تمام کتابیں دشمن خدا رسول کے نام سے اور عزت سے اور امامت سے بھری پڑی ہے اللہ اب آ گئے معاویہ بن میسرا یہ بھی ابو عبد اللہ سے اب آ گئے معاویہ بن وحب یا یعنی ابی جعفر یعنی امام باخر سے پھر یہ کتاب میں بھری پڑی یہ جی پورے ہو گئے اب یزید نام کے یہ آ گیا جی یزید نام شیعہ مذہب کی کتابوں میں یزید نام کے کتنا بندے ہیں جو امام بنے ہوئے ہیں بزرگ بنے ہوئے ہیں حدیث کے راوی بنے ہوئے ہیں اہل بیت کے خاص دوست بنے ہوئے ہیں اماموں کے کوئی مولا علی کا دوست ہے یزید نام کا بندہ کوئی امام حسین کا دوست ہے کوئی عجیب بات ہے کربلا میں ہی خود شہید ہونے والوں میں ایک بندہ یزید نام کا ہے سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ تو ظالموں اگر قاتل سمجھتے ہو یزید کو تو مقتول بھی تو امام حسین کے ساتھ یزید ہے تو اگر کوئی بندہ اس نسبت سے نام یزید کا رکھتا ہے تو مجھ کو بھی لال تار کرتے ہو شرم تو کرو وہ کمینے کہاں سے کمینے آ گئے کیا بات جی۔ جی۔ اور یہ کس میں لکھا ہے کہ یزید نام کے بندے شہید ہوئے وہاں پر یہ المخال میں یہ دیکھیے بھائی یہ دیکھیں یزید نام کا بندہ ہے روایت کر رہا ہے ان ابی جعفر و ابی عبداللہ یعنی امام باقر سے بھی اور امام باقر کے بیٹے امام جعفر سے بھی اب دو اماموں کا یزید نام کا بندہ دوست ہے راوی ہے خادم ہے سچا غلام ہے یہ کتابیں لکھ رہی ہیں پہلا شخص بتا رہا ہوں اب ایمان سے بتانا یزید نام کا بندہ ہے اہل بیت میں سے دو اماموں کا دوست ہے خادم ہے کیا امام باقر میں اور امام جعفر میں اپنے امام عالی مقام دادا جی قبلہ امام حسین سرکار کی عزت غیرت نہیں تھی بولو تو صحیح یار ذرا نہیں ان میں اگر ان میں نہیں تو ہم پھر ان کو غیرت والا کیسے غیرت تو آئی انہیں سے ہاں۔ تو امام امام باقر بھی یہ نہیں فرماتے یار بے شرم پرا جا ہاں۔ سڈے وڈیرے نو جدید نمبر آیا ہے تو وہ نام رکھی پھر پڑھا ہاں۔ کتے آدھے نے لاگے نہ لگے ہاں۔ یزید نام لاگے نہ لگے تو امام باقر ساتھی بنائی پھر دینے ہاں۔ امام جعفر ساتھی بنائی پھر دینے تو ہو بنے دا ہاں۔ اور سنیے جی اکاٹ بندے ہیں یزید من اصحاب الباقر یزید ابو خالد الور من اصحاب الد یزید ابو خالد خالد القمات القمات ادہ البرقی من اصحاب صادق قائلا یزید ابو کوفی اچھا تقدمت له مع فی منازرت خالد بن یزید علی واجب صادق زیدی نا زیدی مذہب کا ایک شیعہ تھا یہ لکھ رہے ہیں زیدی مذہب کا ایک شیعہ تھا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا اس یزید ابو خالد کمات کا کمات اس کا مناظرہ ہوا اس زیدی کے ساتھ یہ جیت کر گئے تو امام ان کی کتابوں کے مطابق یہ جیت کر گئے تو امام جعفر صادق نے فرمایا کمال کر دیا بے لیا میں پوچھتا ہوں کہ امام جعفر تو یزید نام کے بندے کو شاباش دے رہے ہیں اور تم لانتے ڈالتے ہو یزید رام کا بندہ تمہیں برداشت نہیں ہوتا اور ادھر مل رہی ہے وہ کا مناظرا تو ان کا مناظرہ جو ہے امام جعفر صادق کو بہت اچھا لگا کمال کر دیتی سمجھ آئی کہ نہیں اور یہ یزید جزید نام کو رکھ لے تو لانتا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اور سنیے میرے بھائیو یزید ابو خالد کناسی گنتا چلا امام باقر کے ساتھیوں میں سے یزید بزاز امام صادق کے جعفر صادق کے ساتھ میں سے یزید بن ابی زیاد یہ مشترکہ راوی ہے تمہارے سنیوں کے پاس بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے یزید بن ابی زیاد کون یزید بن ابی زیاد جی جناب اللہ روان ابی جعفر جعفر امام باقر سے روایت کرنے والا یزید بن اسبات امام جعفر امام حسین سے یا پھر نہیں امام جاب صادق مراد یزید بن اسحاق بن ابی سخف یہ بھی امام جعفر صادق کے صاحب نے یزید بن اسحاق شار اللہ اکبر یا اچھا یزید بن ثابت کون یزید بن ثابت یزید بن جابالا مولا علی کے اصحاب میں سے یزید بن حاتم علی بن حسین امام زین العابدین کے ساتھیوں میں سے ہیں یزید بن حسن امام کاظم کے ساتھیوں میں سے ہیں موسا کاظم کے ساتھیوں میں سے کاظمی کو شرم آنی چاہیے کاظمی سے ہم کہتے ہیں کہ خیال کرنا تیری غیرت اپنے باپ موسا کاظم کو بھی ہٹا رہی ہے ان کو بھی نوز باللہ اہل بیت کا دشمن ثابت کر رہی ہے اور تیرا منہ جلے کیا بچے گا تیرا تو تو اپنے باپ اپنے باپ کا آنا رہا اپنے باپ کی مخالفت میں اتر پڑا ہے یزید بن حسن امام صادق یزید بن حسن کا حال سرما فروش امام موسا کاظم کے ساتھیوں سے یزید بن حسین کون اللہ اکبر یزید بن حسین سواد کے ساتھ سین کے ساتھ مشرقی امام حسین کے ساتھیوں میں سے ہیں اللہ کیا بات واہ واہ ان کو سید القرا کہتے تھے کاریوں کے سردار یزید نام کے شخص ہیں اور کاریوں کے سردار ہیں اس کا مطلب ہے کاریوں کے سردار جی۔ یزید نام کے شیوں کے پاس بھی موجود یزید بن حماد یزید بن حماد امباری سے کاراوی یزید بن خالد اصحاب صادق سے ہیں یزید بن خلیفہ اللہ اکبر یزید بن خلیفہ حارثی دونوں بزرگوں کے ساتھی ہیں امام جعفر کے اور امام موسا کادم کے بھی اب دیکھیں کتنے نام کے شیعہ مذہب میں یزید کے ہیں یزید نام کے بندے ہیں اور وہ اہل بیت کے اماموں کے ساتھی ہیں بس یہ دیکھتے چلے جائیں یزید بن خلیفہ خولانی یزید بن خلیل یزید بن خیسم یزید بن ریاض بن مظاہر یزید بن سعید یزید بن سلیت اللہ یزید بن شریح یزید بن تمرہ لیفی یزید بن توما یزید بن عبداللہ یزید بن عبداللہ اور یزید بن عبد الملک یزید بن عبد الملک الجعفی یزید بن عبد الملک النوفلی یزید بن عثمان اب تو اور شرا لگ گیا نا ابا عثمان ہے اور بیٹا یزید ہے اور کتاب شیعہ مذہب کی اور وہ امام ہے اور وہ بھی آل بیت کا ساتھی ہے میرا صاحب رضا اب نیچے والے امام رضا کا اس کا مطلب ہے کوئی امام ایسا نہیں بچا مولا علی سے لے کر کہ یزید نام کا ساتھی ان کا نہ کیا بے شک لاؤ لاؤ اس کا رد لاؤ کسی کے پاس ہے یزید بن عمر بن طلحہ یزید بن فرقد یزید بن قیس مولا علی کے ساتھی میں سے یزید بن کلفما اللہ یزید بن محمد یزید بن محمد نیشا پوری یزید بن مرہ یزید بن محاویہ مطلب پورا مشورہ کیا ابے کا نام معاویہ بیٹے کا نام جی، جی، جی۔ یزید اور وہ شیعہ مذہب کا امام کیا بات سبحان اللہ شیعہ مذہب کا امام ہے پتہ نہیں نیچے کیا کھچڑی پک رہی کیا بات یزید بن نبی یزید بن ہارون واسطی یزید بن ہانی السبیعی صفین میں سفین میں مولاری کے ساتھ رہے یزید بن ہانی السبیعی جی یزید شار یہ یزید اللہ یزید الکناسی یزید مولا الحکم بن نبی سلط الثقفی یزید النخعی یہ میرے بھائیوں کل اکسٹھ پورے ہو گئے کیا بات کیا بات ایمان سے بتانا جی ہاں۔ اگر یزید نام رکھنا حرام ہوتا اہل بیت کی دشمنی کی پہچان ہوتا تو یہ سارے امام ان کے اصحاب ان کے بیلی ان کے عاشق ان کے خادم شیعہ مذہب کے امام ان کے وہ اپنے نام رکھتے وہ یزید اپنے نام رکھتے اپنے اولادوں کے نام رکھتے شیعہ مذہب پھر سوال یہ ہے کہ اب یہ ہمارا صرف سوال ہے کہ جن کے نام یزید ہیں وہ امام کیوں ہیں اور کتابوں میں نام کیوں ہیں بس جن کتابوں میں نام ہے وہ کتاب کیا بنے گی اب اس کتاب وہ کتاب دشمنا اہل بیت کی ہوگی یا نہیں ہم اتنا پوچھنا چاہتے اب شیعہ مذہب کی کوئی کتاب جو ہے وہ ان راویوں سے خالی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمام کتابیں شیعہ مذہب کی جو ہیں وہ اہل بیت کے دشمنوں سے بھری ہوئی ہیں اور پھر اہل بیت کے دشمن ایسے عجیب ہیں کہ دشم اہل بیت کے امام جتنے ہیں ان کے یہ دوست ہیں اہل بیت کے اہل بیت کے سارے اماموں کے دوست ہیں کیا بات یہ کیسے عجیب دشمن ہے ہاں۔ اب اس کے بعد الزامی جواب اور کی طرف پلٹتا ہوں میں پوچھتا ہوں نام رکھنا کسی دشمن خدا و رسول کا ایسے ہے نا قانون تو ان کا یہ بنانا جی، جی۔ جب نام ناجائز ہو تو میں پوچھتا ہوں نصیر الدین توسی امام ابن سب کی آپ فرماتے ہیں مرید النعم و مبید النقم کتاب میں امام ابن سب کی لکھتے ہیں چنگیزیوں کے مسلمانوں پر بغداد میں حملے کرا کر مسلمانوں کو قتل کرانے والا نصیر الدین توسی ہے پھر اس کا شجرہ نصب انہوں نے کھولا اور جو اس کا حال انہوں نے بیان کیا اب نصیر نصیر الدین یہ اس کا ہم نام ہے جی، جی۔ ہو ہو ہو ہم نام ہے جی، تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کا یہ قاتل ہے نصیر الدین نام کا پھر اور بات اگلی بات کہ مسلم بن اخبا مرری جس نے مدینہ پر حملہ کیا تھا یزید کے کہنے پر یزید کی فوج کا سپا سالار تھا مسلم بن اقبا مری مرری اس کو ہماری تاریخ والے مصرف لکھتے ہیں اتنا ظلم کیا اس نے یہ جو مسلم بن اقبا ہے عجیب بات ہے کہ حجرے کا جو ہے نا پیٹو اس پیٹو کے متعلق میں نے سنا ہے کہ مرید, کئی بندے آئے مرید بھی آئے حضور نام رکھنا بچوں کا کہا مسلم رکھ دو شرم نہیں آتی یزید کا عاشق دیوانہ مدینے کا قاتل اس کا نام بتا رہے ہو بچوں کو مریدوں کو شرم نہیں آتی تمہیں مسلم نام بتا رہے ہو یزید نام رکھنا جائز نہیں اور یزید کے عاشق کا نام مسلم ہے وہ رکھنا جائز ہو گیا بھائی مانو بندر ہی ہو تم باندر اور کچھ نہیں بے شک بے شک صرف باندر ہو تم بے شک نہ آکر رکھتے ہو نہ شرح رکھتے ہو نہ علم رکھتے ہو نہ تقوی رکھتے ہو وہ تو اگلی باتیں ہیں تمہارے پاس تو علم بنیاد ہی کوئی چیز نہیں ہے بے شک آپ اگلی بات سنو او میرے بھائیو سنیے ایک نام ہوتا ہے ایک لقب ہوتا ہے کیا ایک نام ہوتا ہے لقب جو ہے یہ نام سے اونچا ہوتا ہے کیوں نحو کی نحب کی کتابوں آپ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے لقب جو ہے یا وہ کو ظاہر کرتا ہے یا اس کو یعنی لقب جب رکھتے ہیں نا تو کسی کی تعریف کے لیے رکھتے ہیں ایسے تو اب سنیے گا ڈاکٹر لقب ہے جی ہاں۔ پروفیسر لقب ہے ماسٹر لقب ہے ایسے جی ہاں۔ انگریزوں کے سرکاری عہدوں کے نام یہ سب لقب ہے انگریزوں کی طرف سے آئے جی, ہاں جی۔ یزید نام رکھنا حرام ہے تو انگریزی لقب نام رکھنا جو ہے انگریزی القاب رکھنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے اچھا اصل بات یہ ہے کہ یہود ان کی نظر میں وہ اللہ رسول کے دوست ہیں نا وہ پاکیزہ لوگ ہیں یزید پلید ہے وہ پاک ہیں کیا بات لائنوں آج کے بعد تمام نام انگریزی بند کرو تاکہ پتا چلے جب یزید کے نام کو گوارا نہیں کرتے تو ہاں؟ یہود نسارا کے القاب کو بھی گوارا نہیں کرتے ہاں۔ لیکن عجیب بات ہے وہ القاب ایک طرف وہ ان ان, ان, کے ان کے ہاں۔ حجرہ جو ہے نا حجرا جہاں پر یہ ہدایت کا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے پہاڑ ایکسپریس ہاں جی تو اس کے آس پاس جو ہے وہ کتنے گاؤں ہیں جو سکھوں کے نام کے ہیں بلکہ عجیب بات ہے کہ نصیرہ جس روڈ پہ جاتا ہے نا اس کا نام ہے ہوتا سنگھ جس راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ ہی سکھ کا ہے کیا بات یہ عجیب حسن اتفاق ہے کیا بات ہے حسن اتفاق ہے کہ تیرا راستہ ہی سکھ کا ہے ہوتا سنگھ روڈ شرم نہیں آئی نیچے سے روڈ آواز نہیں دیتا <laughs> اے سنگھ <laughs> سنگ میں ہوتا کا راستہ ہوں اے اوپر چل رہا ہے شرم نہیں آتی یزید نام سے غیرت رکھتا ہے اور چشتی سے کہتا ہے نام رکھ لے باپ کا اور بیٹے کا تجھے شرم نہیں آتی تو تو میرے اوپر چل رہا ہے میں تو راستہ سکھ کا ہوں اس کا مطلب ہے تو سکھ کا بیٹا ہے سکھ کے راستے پہ چل رہا ہے کیا بات کتے بکواسات کرنا آسان ہوتا ہے او کتے ایسے بکواس منہ سے نکال لینا آسان ہوتا ہے آج کل پھر خصوصاً منہ پھٹی کا دور ہے کون کسی کا منہ روک سکتا ہے خدا رسول کو گالیاں دیتا ہے جو مرضی کرتا ہے کر رہا ہے کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا لیکن کتے بات وہی ہوتی ہے جب اہل علم اہل بصیرت اہل حق ہیں جی اور صدق و صفا والے لوگ سنتے ہیں تو ان کے دل میں قدر ہوتی ہے سچی بات کی ایسے نا بتائیں میرے بھائیوں یہ اگر کوئی حجرے کا بندہ بیٹھا ہو تو بتائے میں دیپال پور کے علاقے میں بلکہ یہ دیپال پور کیا ہے یہ خود دیپال پور کیا ہے دیپال دیپال کون تھا ہاں، ہاں، یہ ہندو ہے دیپال ہندو ہے کیا ہے ہندو ہے تو اسی روڈ پہ رہتا ہے شہر میں دیپال پور روڈ پہ دیپال پور کھتری کے روڈ پہ رہتا ہے کتے تو یزید اگر کسی روڈ کا نام ہو جائے وہ کفر بن جائے گا کیا بات کتے ایسے ہی ہوتے ہیں سور سے بدتر لوگ ہیں یہ جو ایسے فتوے چھوڑ رہے ہیں لوگوں پر ہے آبادی پرمانند قدرتی اتفاق سے یاد آ گیا منڈی آباد کے ساتھ ہے کیا نام ہے اس کا بولو بولو آبادی پرمانند پرمانند پریم نگر گنے نہیں جاتے ٹوبا سنگھ پورا ضلع ہے جی، جی۔ یہ نظر نہیں آیا یزید نام نہیں برداشت ہوتا کبھی ڈھڈل اس پر بھی کلام کیا یہ ٹوبا ٹیک سنگھ نام کیوں ہے کوٹ رادھا کشن جی۔ ننکانا پھر ماڈل ٹاؤن یہ کس کا نام ہے <laughs> ماڈل ٹاؤن ٹاؤن شپ ہے بولتے نہیں یہ ٹاؤن ہر ہر سکیم کے ساتھ انگریزی لفظ لگا ہوا ہے کبھی غیرت آئی ہے شرم کرو پر ہو تو کریں ان کو تو اچھا۔ کوئی کرایہ پر بھی نہیں دیتا شرم کون دے ایسے بے شرموں کو ادھار پہ نہیں دے گا بے شک سمجھ آ گئی بھائیو معلوم ہوا یزید نام رکھنا اگر مشہور یزید کی نسبت اور محبت سے نہ ہو ہاں۔ خالی یہ نام رکھنا نہ شیعہ مذہب کی روح سے حرام بنتا ہے نہ سنی مذہب کی روح سے حرام بنتا ہے نہ اہل بیت کے روح سے حرام بنتا ہے بلکہ یہ صحیح ہے جائز ہے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے اگر کسی بھائی کے لال کے اندر علم کا زور ہے تو اس کا جواب دے دے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید محرر مذہب ان کی جمع کی ہوئی لکھی ہوئی کتاب الاصل جس کو کتاب المبسوط بھی کہتے ہیں اس کے اندر یزید نام کے کتنے شخص آئے ہیں جن کی روایت پر امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے صاحب نے اعتماد کیا پہلا فقط ایک یزید نام بلا نسبت یہ کتاب الاصل میں صفحہ نمبر جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر چھ پہ آ رہے ہیں یزید سولہ می ابو مان جلد نمبر دو صفحہ دو سو اٹھارہ دو سو انیس پہ آ رہے ہیں یزید واسطی جلد نو صفحہ نمبر چار سو چار پہ آ رہے ہیں یزید بن ابی حبیب جلد سات صفحہ نمبر تین سو پہ آ رہے ہیں چار سو انتیس پہ بھی آ رہے ہیں یزید بن نبی زیاد پہلے ادھر بھی آیا تھا میں نے کہا تھا مشترکہ ہیں یہ جی۔ جلد تین صفحہ اکاون یزید بن نبی کبشا مشہور امام ہیں جلد سات صفحہ دو سو تینتیس پہ یزید بن جعدبہ تین بیس یزید بن خصیفہ سات دو سو بتیس یزید بن عبد الرحمان پانچ ننانوے ایک سو بائیس دو سو یزید بن عبداللہ بن قسیت سات چار سو بتیس پر یزید بن ہرمز سات جلد چار سو چونتیس پر یہ کتنے ہیں آپ خود گن لیں اب ایمان سے بتانا ہماری تو فقہ بھی پھر یزیدیوں سے آئی ہوئی ہے ہمارا تو امام بھی یزیدی ہو گیا ہمارا امام محمد یزیدی امام ابو یوسف یزیدی ان کے سارے شگرد یزیدی ان کی ساری فقہ یزیدی ان کے اگت مقلدین سب یزیدی ہے اور پھر یہ سارے بچ گئے صرف پلیتی آخر کرد الحمدللہ